السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو جس طرح کے اس صورت کی بتایا گیا تھا کہ صورت عورتوں کے جو مسائل ہے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے تو اس سے قبل جو آیت کریمہ ہم نے پڑھ لی اس میں بھی کچھ احکام کا تذکرہ تھا اور آج جو ہم پڑھنے جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم ضابطہ ہی جو اصول ضابطہ اور قاعدہ اور ہدایت کی طرف جو ہے نا مسلمانوں کو انسانیت کو متوجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ناجائز طریقے حمال مال کے غصب کے ساتھ یا سود کے ساتھ یا زبردستی چین کر یعنی جو حلال طریقہ جائز طریقہ نہ ہو ان کے علاوہ مسلمان آپس میں یا جو بھی لوگ ہو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے مال نہیں کھانا چاہیے اور مال نہیں ہڑپ کرنا چاہیے بلکہ آپس کے رضامندی سے اگر کوئی ایسی ترتیب بچ جاتی ہے جس سے کوئی مال کھاتا ہے یا دیتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے ساتھ کلمہ کا سجمہ پڑھتا ہے تو اس کو کسی پڑھیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو اموالکم بینکم الواطل آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طریقے سے نہ کاؤ الا ان تکون تجارہ الا یہ کہ کوئی تجارت الا یہ کہ کوئی تجارت انترال منکم باہمی رضمندی سے وجود میں آئی ہو تو تو جائز ہوگا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو ان اللہ کا نبی رحیمہ یقین جانو اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے آیت کریمہ آیت کریمہ کے یہ جو حصہ ہے یہ جو ٹکڑا ہے ولا تقتلوا انفسکم کہ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دوسرے کمال ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے ناجائز ہے درست نہیں ہے تو ایسی ہی کسی کی ناحق جان لینا جو ہے نا یہ اس اس سے سے بھی بھی زیادہ بڑھ کر یہ حرام ہے اور یہاں پہ جو ہے نا دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ دوسرے کو قتل کرو گے تو گویا کہ نتیجتاً آپ اپنے آپ ہی کو قتل کر رہے ہو کیوں کہ جب آپ کسی کو قتل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے دعوت کرے گا مقدمہ چلائے گا تو آپ چونکہ قاتل ہوں گے تو بطور قصاص آپ کو بھی قتل کیا جائے گا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو قتل کیا اور اگر یہاں دنیا میں بچ جاتا ہے کوئی یعنی سزا سے بچ جاتا ہے تو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یا تعلقات استعمال کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچا لیتا ہے لیکن آخرت میں قیامت کے دن جب ذرے ذرے کا حساب ہوگا وہاں تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا اور وہاں پہ جو سزا ملے گی ظاہر سی بات ہے وہ موت سے بھی بدتر ہوگی تو اس طرح یہاں پہ جو ہے نا اس طرح تعبیر کرنے سے جو ہے نا یہ خودکشی کی ممانعت بھی واضح ہو گئی کہ مسلمان کو جو ہے نا کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں خودکشی کرنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے اگر حالات مصائب ہو مشکلات ہو زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بندہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے لیکن حد تلوسا حد الامکان بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے خودکشی تو بالکل حرام ہے نا جائز ہے درست نہیں ہے لیکن بات صورت ہے اور اس سے مستثنا ہے جس کی تفصیلات جو ہے ہے نا کتبی فکر میں موجود مثال کے طور پر علماء کرام یہ کہ اگر کسی مسلمانوں کے ملک پر علاقے پر یا شہر پر کفار قبضہ کر لے وہاں کی جو خواتین ہے تو خواتین کو اگر یہ خطرہ ہو یعنی اندیشہ ہو اور اگر ہم یہاں پہ زندہ رہ جاتی ہے رہیں گے رہے گی تو ہمیں ہمارے اسمت دری ہوگی تو اس صورت میں پھر فقہ کرام نے جو ہے نا اجازت دی ہے جس طرح کے پچھلے سالوں میں جو ہے شام میں غالباً یہاں پاکستان استفتا آیا تھا یا پوچھا گیا تھا کہ اس صورتحال میں خواتین کو تو کسی نہ کسی جگہ چلا جائے گا یا بھاگ جائے گا یا چھپ جائے گا کسی نہ کسی سے اگر رہ بھی جائے گا سر بھی ہو جائے تو قید میں چلا جائے گا لیکن عورت تو ایک نہ کہیں بات سکتی ہے اور نہ رہ سکتی ہے اگر بکتی بھی ہے تو تو پکڑی جائے گی اور اگر رہتی ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں ظاہر کی باتیں مرد نہیں ہوں گے اور ہے بھی دشمن تو جس طرح ان کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر اس حالت میں ہمیں بالکل یقین اور اس طرح ہوا بھی تھا کہ جو ہے نا ان کی اس میں دری کی گئی تھی تو پھر علماء سے بتایا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا اس حالت میں اگر یہ بالکل یقین ہو یہ یقین ہو کہ اگر ہم ایسی رہ جاتی ہے تو ہماری اسمت بری ہوگی تو پھر اس سے بچنے کے لیے شریعت میں اسلام میں جو ہے نا یہ گنجائش ہے کہ وہ اگر اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا خودکشی کر لیتی ہے تو ان اللہ وہ جو عذاب ہے یا جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بامری مجبوری ہے لیکن ویسے عام حالات میں جو ہے نا نہ کسی مرد کو اور نہ کسی عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح کام کر لے بلکہ جو بھی کرے گا جت نہیں مشکل حالات آ جائے یعنی مطالب ہو مشکلات ہو جو بھی ہو جو بھی ترتیب ہو نہ کسی مرد کے لیے اور نہ ہی کسی عورت کے لیے اسلام میں شرعت میں یہ گنجائش ہے کہ وہ خودکشی کر لے تو اس کریمہ سے جو ہے نا اس کی خودکشی کی ممانعت بھی واضح ہو گئی اور یہاں پہ جو چونکہ پہلے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی لے کے آئے کہ جب ظاہر سی بات ہے کلم کھلا علل اعلان جو ہے نا دن دہاڑے کسی کا مال غصب کیا جائے گا لیا جائے گا چھینا جائے گا زبردستی لیا جائے گا تو یہ جب عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اجتماعی خودکشی کی طرف نکلتا ہے کیونکہ بندہ جو ہے نا بوجھ محسوس کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین دہاڑے اللہ اعلان کھلم کھلا جو ہے نا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یعنی مال چینا جا رہا ہے زبردستی لیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ تنگ آ کر جو ہے نا ان حالات سے تنگ آ کر جو ہے نا وہ آخرکار خودکشی کی طرف جو ہے نا وہ اس کا چلا جاتا ہے وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے جس طرح کے بعض جو مغربی ممالک ہے اس میں باقاعدہ غالباً جاپان کی متعلق کیا جگہ بنائی ہے امریکہ میں بھی ہے کہ اس طرح چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے ان کا تو اثرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ ایمان ہو ایمان ہوگا جنم دوزخ یا اثرت کتاب ہوگا تھے کا تو سلسلہ ہے نہیں تو باقاعدہ انہوں نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے متعین کی ہے کہ جو بھی اس طرح ترتیب ہو یعنی گرو مشکلات یا دنیا کے جو وغیرہ مشکلات وغیرہ آتے ہیں پا عمر تو عورت ہو اس مخصوص جگہ پہ جا کر جو ہے نا وہاں پہ چلانگ لگا ہیں ہے اس طرح وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ چونکہ نہ ان کے پاس ایمان ہے اور نہ وہ مسلمان ہے تو ظاہر کی بات یہ مشکلات وغیرہ تو آتے ہیں مسلمان پر بھی آتے ہیں پر بھی آتے ہیں لیکن مسلمان چونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام ہوا کرتے ہیں عاجیز کا ذکر ہوا کرتا ہے یا کسی علماء کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوا کرتا ہے تو ان سے پوچھ پوچھ کے قدم اٹھاتا ہے اور اگر کوئی مشکلات ہو مسائب ہو مسائل ہو تو اس میں پوچھ پوچھ کر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسائب کو مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں اور ان سے ہو کے نکل جاتے ہیں جبکہ ان کا ہاں، چونکہ ان کا ایمان ان کا ایمان کا تصور ہے نہیں اور سرحد مسلمان ہے نہیں جنت تو ان کا حقیقی تصور ہے نہیں تو ظاہری جو اسباب ہے دنیا کے اگر وہ نارمل ہو صحیح ہو تو ان کا ہاں جو ہے نا زندگی کا فیاض صحیح سے چل رہا ہوتا ہے اور اگر تھوڑی بہت کچھ مصائب یا مشکلات وغیرہ آ جائے تو پھر چونکہ کوئی ان کا ایسا مسیحا نہیں ہوا کرتا رہنما نہیں ہوا کرتا جن سے وہ پوچھ کر جو ہے نا قدم قدم پر وہ رہنمائی لے سکے اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو گزار لے جس کے نتیجے میں جو ہے نا مجبور ہے کہ پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں خیر اب آتے ہیں ان کی رحمت کی تشریح کی طرف یا ایوہ الذین آمانو اے ایمان والو لا تاکلو امالکم بینکم الباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ طریقے سے نہ کھاؤ بالحرام فی شرع یعنی شرحان آرام جو طریقے ہے ان طریقوں سے کروا جیسے کہ سود ہے یہ بھی حرام ہے نجاید ہے اول غصب اور غصب الا لیکن الا مگر لیکن لیکن انتکونا تکونا تجارت مگر یہ کہ مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی لیتا ہے یا استعمال کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور ایک رات میں اس کو منصوب پڑا گیا ہے آیا ہے تجارت یعنی کہ وہ اموال ہو اموال تجارت یعنی کاروبار کے طریقے پر ہو تجارت کے طریقے پر ہو تو اس صورت میں پھر کوئی حرج کوئی مزائقہ نہیں ہے یعنی او مالک کی تجارت ہو تجارت کی طور پر ہو ان کا لین دین ہو انتراز منکم یعنی آپس کے رضامندی سے آپس کے رضامندی سے جانبین کے رضامندی سے آقیدین کے رضامندی سے قوتی بنفسن اور خوش دلی سے دل کے خوشی سے فرقم انتاکلاتو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کو کھالو یعنی اگر رضامندی ہو عاقدین کا جانبین سے رضامندی ہو متعاقدین کا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کے گانے میں ولا تقلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ ما یؤدی الى هلاکہ ایین کان فی دنیا والآخرہ اقرد ان اللہ کان بکم رحیما تیرے اپنے آپ کو ہلاک تباہ و برباد نہ کرو کن چیزوں کے ارتکاب کرنے سے کن چیزوں کے کرنے سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو بے ارتکاب ما الى یعنی تباکن چیزوں کا ارتکاب کر کے جو تباہی کا سبب ہے بربادی کا سبب ہے ان چیزوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو او اسباب تباکن اسباب جو ہے تباکن چیزیں اشیاء جو ہے نا وہ دنیوی ہو یا دینی ہو یعنی دنیوی اور اخروی یہ جو ارتکاب ہے یہ تعمیم اگلے آیت سے ہے یعنی آیت کریمہ کا جو اگلا جملہ ہے اسے ان اللہ کا بکم رحیم آپ یقیناً یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے ایمن آہی لکم مزارے کا کہ تمہیں ایسے باتوں سے روک دیا یعنی جو تمہارے بربادی کا سبب ہے دنیا میں یا اخرت میں یعنی تمہیں ان اعمال سے ان افعال سے روک دیا گیا ہے منع کیا گیا ہے کہ تم نے ان اعمال ان افعال کے قریب نہیں جانا ہے اگر جاؤ گے تو دنیا میں بھی و برباد ہو گیا اور اخرت میں بطور سزا بھی جو ہے نا ان کا سزا ہوگا و برباد ہو گیا خطر یعنی دنیا والا کرا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے جو بربادی کے سبب بنتی ہے تباہی کی سبب بنتی ہے تم کو رکا ہوا ہے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو تمہارے لیے ممنوع کرا دیا گیا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا رحم کیا ہے کیونکہ انسان کو تو اپنے اچھائی اور بلائی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس میں میرے لیے خیر ہوگا یا شر ہوگا اگلے ذکر میں پلوارے کامانا اور جو شخص اور جو شخص جلتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا نارا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے وکان ذلک اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے اب آتے ہیں سجدہ کرنے کی کوشش کی طرف ومی يفعل ذلك ومی يفعل ذلك اور جو شخص اور جو شخص ایسا کرے گا ایمانو ہی آن ہو یعنی جس سے منع کیا گیا ہے یعنی جس سے منع کیا گیا ہے عد وانن عدوان ہمارا زیادتی زیادتی تجاوزا للحلال یعنی حلال سے تجاوز کیا حلال سے تجاوز کر کے حرام کا ارتکاب کرے حالن و ظلمن اور ظلم کے طور پر تاکیدن فصف نسلیہ تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے نقتل ہونا رہا ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے یا پھر خفیہ جب ظاہر سی بات ہے جب آگ میں داخل کریں گے تو اس میں یہ جلے گا جل جائے گا وکانا ذالک اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ تعالی کے لیے بالکل آسان ہے یعنی بہت ہی ہلکا ہے بہت ہی آسان ہے یعنی جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو منکرات ہے ان کو اگر منع کرنے کے باوجود منکرات ہونے کے باوجود کی اگر کر گزرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو گویا کہ اس نے حضور اللہ کو حضور اللہ تجاوز کیا ہے اور ظلم کیا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے نا اس کا جو عذاب ہوگا وہ جہنم ہوگا دوزخ دوزخ ہوگا کی آگ ہوگی اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے ان تجتنی بو کبائرہ ما تنہاونا عنہو یہ جو آیت کریمہ ہے جس کو ہم ابھی پڑھنے چلے اس کا تجمہ کر لیں پھر اس کی تفصیل تشریح اوپر پڑھ لیں گے ان تجتنی بو کبائرہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرو ما تنہاونا عنہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے وندخلکم مدخلا کریما اور تم کو ایک باعزت عزت جگہ داخل کریں گے یعنی اس کا مطلب اس کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گناہ جو کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ سے اگر انسان پرہیز کر لیتا ہے بچ جاتا ہے اپنے آپ کو دور رکھ لیتا ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کبیرہ سے بچنے کے وجہ سے جو ہے نا ان چھوٹے گناہوں گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی نیک عمل ہو مثال کے طور پر وضو ہے نماز ہے صدقات ہے تو اس جو بھی نیک عمل ہو اس کے کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سجرا گناہ معاف فرما دیتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ سجرا گناہ کس کو کہا جائے گا اور سویرہ گناہ کس کو کہا جائے گا تو علماء میں رہا ہے بعض نے کہا کہ گناہ جو ہے نا اس گناہ کو کہا جائے گا جس پر اللہ حد جس میں جس کے بارے میں حد ہو یعنی جس گناہ کے بارے میں حد ہو اس کو کہا جائے گا اور جس کے بارے میں حد نہ ہو اس کو کہا جائے گا اور بعض نے کہا کہ جس میں احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں یا قرآن کریم کے آیات مبارکہ میں جو ہے نا سخت وعید آئی ہو اس کے نہ کرنے کا اس کو چھوڑنے کا ان کو قریب نہیں جانا ہے اور ان سے دور رہنا ہے اس سے باز رہنا ہے تو اس کو کبھی کہا گیا اور اس طرح اور جو گناہ کے متعلق اس اس طرح کی نہ ہو کو کہا گیا اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کی تعداد کے بارے میں کہ اس کی جو تعداد ہے بعض نے کہا کہ جو جہنم یعنی کی جس پر وعید آئی ہو اس کو قبیرہ شمار کیا گیا ہے تو بعض نے کہا کہ اس کی جو تعداد ہے یعنی گناہ کبیرہ کی جو تعداد ہے اس میں بھی اختلاف ہے بعض نے کہا کہ چار سو یا اس سے زیادہ ہے اور بعض نے کہا کہ تقریباً سات سو کے قریب ہے خیر تو یہ جو بعض نے کم کہا ہے اور بعض نے زیادہ کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے باتوں کو لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ جو ہے نا بگیا زمن میں آ جائے گی تو ان کی تعداد کم ہے اور جنہوں نے ہر ایک کو الگ الگ شمار کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ جو ہے نا تعداد پھر بڑھ جائے گی تو جو بھی ہو گناہ کبیرہ اور اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہے علماء کرام متقدمین نے بھی لکھی ہے اور ابھی متاخرین نے بھی لکھی اور ابھی ماضی قریب کے حضرات نے بھی اس موضوع پر باقاعدہ رسالے لکھے ہیں جن میں صرف اور صرف کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی گناہوں کو کہ یہ جو گناہ ہے ان کو کبیرہ کہا جائے گا اور ان کو جو ہے نا سغیرہ کہا جائے گا جس طرح کہ القبائر للذہبی ہے اور الزواجر ان اطراف القبائر وغیرہ ہے تو ان کبائرہ ان تجتنبو کبائرہ ہاں۔ ہاں۔ اگر تم ان کبائرہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو بچو اپنے آپ کو بچاؤ ما نان ہو جس سے تمہیں جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے وہی اما ورد علیہ وعید ابھی خود بھی ہے کہ جس کے متعلق وعید ہو یعنی وعید آیا ہو حدیث مبارکہ میں یا قرآن کریم میں کل قتل ہے جس طرح کی قتل کرنا ہے وہ زنا, زنا کرنا ہے اور وہ طرح کا اور کیا کرنا ہے چوری کرنا ہے جو بھی چیز ہو وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہیا الہ سب عمیہ کہ ان کی تعداد جو ہے نا یعنی قبائل کی جو تعداد ہے وہ سات سو کی قریب ہے سات سو کی قریب ہے تو اقرب یعنی سات سو کے قریب ہے تو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا ہے آباد نے کم کیا آباد نے زیادہ کیا تو جنہوں نے کم کیا انہوں نے بڑے بڑے چیزوں کو لیا ہے اور جنہوں نے زیادہ کیا انہوں نے جو جو جو ہے ہے نا نا ضمنی طور پر چیزیں اس کے ذمن میں آتی ہے ان کو بھی الگ الگ شمار کیا تاکہ جو ہے نا لوگ اس کے قریب نہ جائے کہ یہ بڑا ہے اور دوسری بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا یہ کبیرا گناہ ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کبیروں کو چھوڑ دینا چاہیے اور سجرہ اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جو گناہوں کی دو قسمیں سجرہ اور کبیرا اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ کبیرا کو تو چونکہ وہ کبیرا یعنی بڑا ہے کہ بڑا گناہ ہے تو اس کو بندہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے یا اس حتل امکان حتل وہ الوسط جو ہے نا بچنا چاہیے اور جو ہے چونکہ وہ چھوٹا ہے اس لیے اس کو کر گزرنا چاہیے یہ مطلب اس کا نہیں ہے گناہ گناہ ہوتا ہے خاص سکیرا ہو یا کبیرا ہو تو بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے جو ہے نا قبائر کا احتکاب بھی ہو جاتا ہے تو سگائر سے بھی بچنے کی حت الامکان کوشش کرنی چاہیے تاکہ قبائر کی تک نوبت ہی نہ پہنچے اگر آپ سگیر پر اصرار کرتے ہو مسلسل کرتے رہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے دن آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا پھر کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی جو ہے نا کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی تو اس وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ سشہ سے بھی بچنا چاہیے اور کبیرے سے تو بطری کے اولا بچنا چاہیے ہاں اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں انسان گنا ہو جاتا ہے تو پھر جو کمال اسی طرح کی گیا کوئی بندہ کر لیتا ہے بندہ یا نماز پڑھ لیتا ہے نفل پڑھ لیتا ہے تلاوت کر لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے یا اللہ سے جو ہے نا دعا کر لیتا ہے تو ان نیک کمال کرنے سے جو ہے نا جو صغیرہ گناہ ہے ان کو اللہ خود بخود معاف فرما لیتے ہیں لیکن کبیرہ گنا او ان چیزوں سے معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ہوگا اور توبہ کی جو تین شرائط ہے ان تین شرائط کے ساتھ جو ہے نا توبہ کرنا ہوگا تب جو ہے نا وہ معاف ہوگا توبہ کے بغیر کبیرہ گنا معاف نہیں ہوگا نکفر عنکم نکفر عنکم سیئاتکم تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے صغائر بطاعت یعنی چھوٹے گناہوں کا عبادت کے ذریعے سے ہم اس کا معافی طلبی کر دیں گے وندخلکم مدخلا وندخلکم مدخلا کریما اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے بزم علمی میں وفت کہ یہ مدخلن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور مدخلن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے ادخالن او موجان یعنی تمہیں ایک باعزت جگہ اچھی جگہ بہتر جگہ میں تم کو داخل کریں گے کسی جگہ کریم انوانی معزز بہتر باعزت هو الجنہ جو کہ جنت ہے یعنی وہ معزز بھی ہے محترم بھی ہے معتبر بھی ہے اور مکرم بھی ہے اور مومن کا ہی مطلوب مقصود بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا جنت میں جگہ مل جائے وَلَا تَتَمَنَّهُمْ مَا فَضَلَ اللَّهُ عَبَادُكُمْ عَلَى بَعْدُ اس پہلے سے کریم کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر کا نزول دشیو پڑھ لیں گے انشاءاللہ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض على بعض اور جن چیزوں میں اللہ تعالی نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو لرجال نصیب ما اکتسبوا مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں حصہ ملے گا مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان میں ان کو ان میں حصہ ملے گا ولنساء نصیب ما اکتسبنا اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ کان ان اللہ کان بکل باغ علیم بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے کہ بعض خواتین نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی مردوں کی طرح جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر جو ہے نا مزید حاصل مزید ثواب حاصل کر لیتی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خود میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے چونکہ مرد جو ہے نا غزوات میں جنگوں میں لڑائیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں تو مرد یعنی غلط کی زندگی گزارتے ہیں اور ہم چونکہ عورتیں ہیں تو عورت ہونے کی بنا پر جو ہے نا جس طرح کے مرد جن چیزوں میں شریک ہوتا ہے یا جن نیکیوں کو کرتا ہے وہ ہم وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو تمنا کے طور پر جو ہے نا یہ کہا تھا کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی اسی کی طرح اچھے اچھے کام کرتے بڑے بڑے کام کرتے جن کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بھی بڑے مقدار میں زیادہ مقدار میں ثواب ملتا تو اس پر یہ آیتی کریمہ نازل کی بعض بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ ایک اور عورت تھی انہوں نے ایک کوئی اور عورت تھی انہوں نے اس طرح کا تمنا کا اظہار کر رکھا ہے جو بھی ہو جو بھی ہو جس طرح بھی ہو جس نے بھی کیا ہو اس کا شان نزول یہ ہے تو اس پر یہ ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے کسی کو مرد پیدا کیا ہے کسی کو عورت پیدا کیا ہے اور کسی کو خوبصورت پیدا کیا ہے کسی کو بدصورت پیدا کیا ہے کسی کو مالدار پیدا کیا ہے کسی کو غریب پیدا کیا ہے کسی کو اچھا پیدا کیا ہے کسی کو برا پیدا کیا ہے اس طرح اور بھی جو ہے نا مخلوقات کے اندر جو ہے نا کس نہ قسم خصوصیات ہوتی ہے یعنی ایک میں کو بعض خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے اور کو بعض خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ جو غیر اختیاری امور ہے جس طرح کسی کو مرد کسی کو مرد بنانا یا عورت بنانا یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی اختیار سے مرد بن جائے یا عورت بن جائے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے جس کو چاہتا ہے مرد بنا پیدا کر رہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عورت پیدا کر رہتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوبصورتی زیادہ خوبصورتی دے دیتے ہیں اور کسی کو اس کی نسبت کم خوبصورتی دیتے ہیں اور کسی کو زیادہ طاقتور پیدا کر دیتے ہیں کسی کو کمزور پیدا کر دیتے ہیں تو یہ امور سارے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے ان بندہ جتنا بھی کوشش جد جہد کرے یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا ہے گویا کہ یہ چیزیں غیر اختیاری یعنی یہ بندہ انسان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود تقسیم فرماتے ہیں یا عطا کرتے ہیں یا عنایت فرماتے ہیں اس میں بندے کے کوئی دخل نہیں ہوا کرتا تو ایسی چیزوں کے متعلق جو ہے نا یا ایسی چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے نا مرد ہونا چاہیے تھا یا مجھے عورت ہونا چاہیے تھا یا مجھے مالدار ہونا چاہیے تھا یا مجھے خوبصورت ہونا چاہیے تھا یعنی یہ غیر ساری امور ہے ان میں اگر آپ پڑھو گے تو خام خام جو ہے نا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے مصیبت میں ڈالو گے پریشان گے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو غیر اختیاری امور ہے ان کو چھوڑ کر جو اختیاری امور ہے جس طرح کے اللہ والا بننا متقی بننا پرہزگار بننا اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ان کی باتوں پر عمل کرنا طلب علم علم کا طلب کرنا تو یہ جو اچھے اچھے چیزیں ہیں ان کو اختیار کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ثواب دیں گے تو ایسی چیزوں کا تمنا کرنا خواہش کرنا یا دلی چاہت کرنا جو آپ کے اختیار میں سرے سے ہے ہی نہیں تو یہ تازہ حاصل ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اگر آپ کوشش کرو گے بھی کیونکہ یہ غیر اختیاری امور ہے آپ کو کچھ حاصل ہوگا بھی نہیں سوائے جو ہے نا پریشانی کے مصیبت کے اور ٹینشن کے کچھ بھی نہیں ملے گا تو بہتر ہے یہ اچھی بات یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جو غیر اختیاری امور ہے بندہ بالکل ان کی طرف جہان بھی نہ دے اور نہ ان کے پیچھے پڑے اور نہ ان کے حصول کی کوشش کرے نہ ان کی تمنا کرے کیونکہ وہ آپ کو ویسے بھی نہیں ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ملے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود جس کو چاہتے ہیں خوبصورت بنا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بدسورت بنا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مالدار بنا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں فقیر و غریب مسیح بنا لیتے ہیں تو وہ تقریر عمر ہوا کرتے ہیں تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اگر آپ مالدار ہو تب بھی اور اگر آپ غریب ہو تب بھی شکر کرنا چاہیے اگر خوبصورت ہو تب بھی شکر کرنا چاہیے اور اگر بدصورت ہو تو تب بھی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے کہ میں بدصورت ہوں یا میں اس کی بنسبت جو ہے نا اتنا ذرا خوبصورت یا حسین نہ ہوں جتنا کہ پلان ہے تو اس جو بھی حالت ہو جو بھی کیفیت ہو جو بھی ترتیب ہو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی آپ کو نوازا ہو تو اسی پر شکر کرنا چاہیے اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے ہے اصول قرآن کریم بھی ان شکر تم لازدہ نقم کہ اگر تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے شکر ادا کرو گے تو لازدہ نقم میں بطور شکر کے جو ہے نا بطور انعام کے میں مزید اضافہ دوں گا ان کفر تم اگر تم نہ شکر کرو گے نہ فرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب یعنی جو پھر جو تھوڑا کچھ تھوڑا بہت دیا ہوگا وہ بھی جو ہے نا لے لیا جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جو بھی کیفیت ہو جو بھی حال ہو جو بھی صورتحال ہو اسی پر کناعت کر کے صبر کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے جو ہاتھ پہ ہاتھ دے کے جو ہے نا بیٹھ جائے کہ کیونکہ اللہ نے جو مجھے ایسا غریب ہی پیدا کیا ہے پیدا کیا ہے یا مسکن ہی پیدا کیا پیدا کیا ہے تو مجھے کچھ آگے مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ ہی نے میرے لیے یہ پسند کیا تو میں کون ہوتا ہوں آگے کچھ کرنے کی تو اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یعنی جو دنیا کی طرح اسباب ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ جس نتیجے پہ ہوتے ہو یا جو سرجحال آپ کی ہوتی ہے تو اسی پر جو ہے نکارات کر کے صبر کر کے شکر گزار ہونا چاہیے اسباب اختیار کر کے یہ نہیں ہے کہ اسباب بھی بندہ اختیار نہ کرے اور بندہ گھر میں بیٹھ جائے کہ چونکہ اللہ ہی نے مجھے اس طرح بنایا لہذا میں کیوں اس کے میں مداخلت کر کے جو ہے نا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ مطلب اس کا نہیں ہے اب اس کی کرواتا ہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر رقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو ان کی تمنا نہ کرو من جہت دنیا و دین یعنی دنیا کے حوالے سے دین, کے حوالے سے کوئی زیادہ دنیا دار ہے کوئی زیادہ زیادہ دنیا دار ہے کوئی کم ہے اللہ یؤدی الى تحاسد و تباغض تاکہ تمہارا یہ ایک دنیاوی امور میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا یا یعنی فکر میں پڑ جانا ایسا نہ ہو کہ تم کو جو ہے نا حسد اور بغض و حسد و عداوت کی طرف نہ لے کے جائے لرجال نصیبن لرجال نصیبن مردوں کے لیے مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان میں سے ان کو حصہ ملے گا یعنی نے حصہ انہوں کمائی کی ہے ما من الجهاد بغیر جو انہوں نے جہاد وغیرہ کا جو عمل کیا ہے تو چونکہ عمل کیا ہے تو ظاہر بات جو فائدہ بھی مرتب ہوگا اس کا جزا مرتب ہوگا تو اس کو ملے گا اور عورتوں کے لیے اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں حصہ ملے گا ہندنا اپنے شوہروں کی فرمان مرداری فروج ہندنا اور اپنے فرجوں کی حفاظت کرنے سے یعنی ان کے غیر ملزگی میں نظرت لما یہ نازل ہوا جب امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لئی تنا کن رجلن کاش کی ہم بھی مرد ہوتے فجاہدنا تو ہم بھی مردوں کی طرح جہاد کرتے وکان اللہ مثل عجر رجال اور ہمیں بھی مردوں کی طرح عجر و ثواب ہوتا وسالو وسال اللہ یہ ہم سے وضو نہیں ہے ہم سے کسا بھی اور بغیر ہم سے کی ہے وسال اللہ من فضل اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو ماہ ج ملے ہی جو تم جس کا تم اصرار کرتے ہو یا بننے کی کوشش کرتے ہو تو ان چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا کرو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضل جب دیں گے تو پھر یہ نہیں کرو گے ان اللہ ناری باغ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو امور ہے جو کہ غیر اختیاری میں اس پر اللہ تعالیٰ کی تدریف پر جو ہے ناراضی ہونا چاہیے لیکن جو امور اختیاریہ ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کو تقدو کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے جو اختیاریہ ہے تو عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو غیر اختیاریہ ہے اگر ان چیزوں کے فکر میں پڑو گی تو نہ یہ اپنے کام کے رہو گے اور نہ وہ کام کر سکو گے تو جو تمہارے بس میں ہے جو تمہارے طاقت میں ہے جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو ان اللہ جو ہے نا وہی مقبول ہوگا ثواب جتنا مردوں کو ملنا ہے اتنا ہی ثواب جو تمہارے کرنے کے کام ہے اگر تم ان کو کرو گے جس طرح کے شوہر کی فرمانداری ہے کی فرمانداری ہے بال بچوں کی فرورش ہے کفالت ہے تو ان کو اگر آپ صحیح طریقوں سے کرو گے اخلاق سے کرو گے تو ان ہی کاموں میں یا گرداری گھریلو کرتے ہیں ان کو اگر آپ اچھی طریقوں سے کرو گے تو جس طرح مردوں کو جو انہوں نے عمل کیے ہوتے ثواب ملے گا اسی طرح تم اگر ان کاموں کو جو ہے نا کرو گے تو تمہیں بھی انہی کاموں میں کرنے کے نتیجے میں ثواب بھرپور ملے گا یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہ ایک آیت کریمہ ہے اگرچہ ہم اس کو پڑھ لیتے ایک ہی آیت کریمہ ہے یہ رکوب پورا ہو جائے گا اگرچہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں صحیح ہے پھر اس کو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو جو رہ گیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ انشاءاللہ احمد کریں گے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کسی بھی کرم سے تعالیٰ تعالیٰ فضل اگر شمل حال رہا اللہ چلائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ